اور اگر تجھے شتان کا کوئی کونچا تکلیف پہنچی تو اللہ کی پناہ مانگ بے شک وہی سنتا جانتا ہے